ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال رسول الله الله الله صلى صلى عليه عليه وسلم وسلم العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أو كما قال معزز سامعین کرام رام ملی بھائیوں بزرگوں اور دوستوں حج کا مہینہ ختم ہو گیا ہے جنہیں اللہ رب العالمین نے حج کی سعادت نصیب فرمائی وہ قابل مبارکباد ہیں قابل عزت و احترام ہیں یہ حج جو اسلام کا اہم پانچواں رکن ہے وہ صرف عبادت نہیں ہے بلکہ عبادت کے ساتھ ساتھ ایک یونیورسٹی ہے ایک مدرسہ ہے جہاں سے ہمیں بہت ساری چیزوں کا پیغام ملتا ہے چونکہ حج ختم ہو گیا ہے جنہیں اللہ رب العالمین نے حج کی ساز و نصیب فرمائی وہ حج کر کے اپنے اپنے وطن واپس لوٹ رہے ہیں اپنے اپنی منزلوں کو واپس لوٹ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ جن حضرات کو اللہ نے حج کی ساز و نصیب فرمائی اللہ تعالیٰ ان کے حج کو حج مقبول بنائے حج مقبول بنائے اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے جنت میں داخلے کا ذریعہ اور سبب بنائے اور جو اس وقت موجود ہیں مملک سعودی عرب میں اللہ تعالیٰ ان سب کی احاط فرمائے اور اللہ رب الامن انہیں بھی کامیابی کے ساتھ اور اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنے اپنے ملک واپس کرنے ہونے کی اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عنایت فرمائے عام رب العالمین میرے بھائیوں حج بہت ہی اہم ترین عبادت ہے حج کے ذریعے سے اللہ رب العامین حج کرنے والے کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ ایک عمرے سے لے کر کے دوسرے عمرے تک گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں اور حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے حج مبرور وہ ہے جس کے حج کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے جس میں انسان اخلاص کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تباہ کرتے ہوئے مال حلال کے ساتھ نیکیاں کرتا ہے فسق و فجور سے لایانی باتوں سے غلط کاموں سے دور رہتا ہے ایسے حج کو حج مبرور کہا جاتا ہے اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ اور نہیں ہوتا ہے یہ حج میرے بھائیوں ہمیں بہت ساری چیزوں کا پیغام دیتا ہے سب سے اہم پیغام سب سے اہم درس سب سے اہم عبرت اور نصیحت ہمیں جو حج سے حاصل ہوتی ہے وہ اللہ ہر برامین کی توحید ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے ایک بندہ احرام باندھتا ہے لب اللہ عمرتن کہتا ہے لب اللہ حجن کہتا ہے راستے بھر طلبیہ پکارتا ہے ایک اللہ کے ہونے کا گواہی دیتا ہے اور گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے وہ پابند ہے جس طریقے سے اللہ کا حکم ہوگا اس طریقے سے زندگی گزارے گا طواف کرتا ہے صفا مروا کی صحیح کرتا ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اللہ کے نام سے طواف کی شروعات کرتا ہے اللہ حکبر کہہ کر کے طواف کی شروعات کرتا ہے صفا مروا پر جا کر کے دعائیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے گڑگڑاتا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اس طریقے سے منا جاتا ہے عرفات جاتا ہے مضلفہ میں آ کر کے راتیں گزارتا ہے کنکڑیوں کو مارتا اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کرتا ہے قربانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے اللہ ولا ولا کی اللہ تعالیٰ کو تمہارا گوشت اور تمہارا خون نہیں پہنچتا اللہ ابامن کو تمہارا تقوا پہنچتا ہے اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے ظاہری چیزیں جو تم نے قربانی کر لی اور خون بہا دیا گوشت کھا لیا یہ چیزیں اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتی ہیں یہ دنیا کے اندر رہ جاتی ہیں لیکن انسان کا تقوا اس کے اخلاص اور اس کی نیک اس کی دینداری اللہ ربامن تک پہنچتی ہے یہ حج ہے میرے بھائیوں جو ہمیں قدم قدم پر مرحلہ در مرحلہ ہمارے دلوں کے اندر توحید کو پیوس کرتا ہے کیونکہ کوئی بھی عمل توحید خالص کے بغیر اللہ العالمین قبول نہیں فرماتا ہے یہ ہماری معراج ہے یہ ہماری پہچان ہے یہ توحید یہ اسی کے لیے اللہ رب العامین نے کائنات کو پسایا ہے کائنات کو پیدا کیا ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے لہذا قدم قدم پر ہے حجاج کرام جنہیں اللہ رب العامین نے حج کی سے فرمائی تمہیں توحید کا تحفہ ملا ہے تمہیں توحید کا تمہیں توحید کا پیغام ملا ہے لہذا اس توحید کے تحفے کو کبھی بھی اپنی زندگی سے برباد نہ کرنا اسے ختم نہ ہونے دینا کیونکہ تمہارے تمام اعمال کی قبولیت کا دور و مدار اسی توحید کے اوپر ہے اگر یہ توحید خالص تمہارے پاس نہیں رہے گی تمہارے کسی بھی عمل کو اللہ ابامن قبول نہیں کرے گا لوگ اعمال کا پہاڑ لے کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اللہ ابامن ذرات کی شکل میں ان تمام اعمال کو اللہ ابامن ضائع برباد کر دے گا اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اشاعت فرماتا حدیث قصی ہے کہ اگر بندہ میرے پاس آئے گا اور زمین بھر کے زمین کے برابر اس نے گناہ کیا ہے لیکن اس نے شرک نہیں کیا ہے تو میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا شرک ایسا گناہ ہے میرے بھائیوں جسے کبھی اللہ العالمین معاف نہیں کرے گا اس کی مفرت نہیں ہے شرک کرنے والے کے لیے جہنم ہے شرک کرنے والے پر اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام کر دیا ہے ایسے لوگوں کا ٹھکانا جہنم ہے اللہ تعالیٰ کا صاف فرمان ہے ان اللہ شرکا بھی اللہ اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا شرک کرنے والے شرک کے علاوہ دیگر گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کی مفرت نہیں ہوگی اس لیے میرے بھائیوں اپنے امال کو شرک سے بچائیے شرک ایک ایسا کینسر ہے جس طریقے یعنی انسان کے جسم میں اگر کینسر ہو جائے پورا جسم برباد ہو جاتا ہے اور پورا جسم تباہ ہو جاتا ہے ایسے اگر انسان کے امال میں شرک آ جائے اس کے سارے امال تباہ و برباد ہو جائیں گے کسی بھی عمل کو اللہ قبول نہیں فرمائے گا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہ قدیم نہ علامہ عمل اللہ ہوا منصورا لوگ ہمارے پاس اعمال کا پہاڑ لے کر کے آئیں گے لیکن ہم انہیں ذرات کی شکل ملا دیں گے ان کے پاس توحید خالص نہیں ہے ان کے پاس ریاکاری ہے دکھاوا ہے نمود اور شہرت مقصود ہے اخلاص نہیں ان کے کے پاس شرک کیا انہوں نے اپنے اعمال اندر نیکیاں بھی کی نمازیں بھی پڑھی روزے بھی رکھے بھی دی اور دیگر خیر کے کام کیے لیکن شرک بھی کیا لہذا ایسے بندوں کے سارے اعمال کو اللہ الرامن تباہ و برباد کر دے گا شرک کی معافی توبہ کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے اگر بندے نے توبہ نہیں کیا کیا ایسے آدمی کے اللہ تعالیٰ کبھی مفرت نہیں کرے گا لہٰذا توحید کا کا کا توحید خالص جو درس ملا ہے جو پیغام ملا ہے اس پیغام کو کو اس درس اپنی زندگی بھر قائم رکھیے کبھی اس توحید کو اپنی زندگی سے ختم نہ کیجیے ورنہ آپ کا حج برباد ہو جائے گا آپ کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی دوسرا درس جو ہمیں ملتا ہے وہ اتباع سنت کا درس ملتا ہے ایک حاجی حج کرتا ہے سنت کے مطابق عمل کرتا ہے ہمارے بھی نے حج کیا اور کہا کہ آئندہ سال شاید میں زندہ رہا ہوں خود انی مناسب کم اے لوگوں مجھ سے حج کرنے کا طریقہ سیکھو جس طریقے سے میں نے حج کیا ہے ویسے تم نے بھی حج کرنا ہے لہذا قدم قدم پر انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرتا ہے اور اس طریقے سے جس طریقے سے ماں نبی نے حج کیا ہے اسی طریقے سے حج کرتا ہے آگے پیچھے نہیں کرتا جس رات ہمارے نبی نے مضرفہ گزاری انسان وہی رات جا کر کے مضرفہ میں گزارتا ہے جب ہمارے نبی نے قیام کیا عرفات کے میدان میں اسی وقت جا کر کے انسان دن بھر وہاں قیام کرتا ہے جب ہمارے نبی نے کنکڑی ماری اسی وقت انسان کنکڑی مارتا ہے سورج زوال کے زوال کے بعد یا پہلی تاریخ کو دلجا کی دس تاریخ کو سورج نکلنے کے بعد اس طریقے طواف ودا کرتا ہے جو جو ہمارے نبی نے کیا ہے جس طریقے سے کیا ہے انسان اسی طریقے سے حج کو حج کو انجام دیتا ہے کنکڑی مارتا ہے بسم اللہ اکبر کہتا ہے طواف کرتا ہے بسم اللہ اکبر کہتا ہے صفا اور مروا کی صحیح کی شروعات کرتا ہے اور وہ دعائیں کرتے ہوئے اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ثابت شدہ ہیں ان دعاؤں کو کرتے ہوئے اپنے طواف اور صحیح کی شروعات کرتا ہے یہ ساری چیزیں ہمیں پیغام دیتی ہیں ان ساری چیزوں کے اندر ہمیں درس موجود ہے کہ لوگوں زندگی کے اور بڑا حل کے اندر بھی جس طریقے سے تم نے حج کے دوران سنت کی تباہ کی ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا بڑی خوشی ہوتی ہے میرے بھائیوں جب لوگ حج کے دوران معمولی معمولی چیزوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے ان کی خواہش یہ ہوتی ہے مال حلال کے ذریعے سے حج کرنے کے لیے آئے ہیں ان کے حج کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی کوئی نقص نہ نہ رہے رہے کمی ایک معمولی چیز بھی کبھی کبھی ہمیں حیرانگی ہوتی ہے ہمیں غصہ بھی آ جاتا ہے کہ ایک معمولی چیز کے بارے میں تم سوال کرتے ہو لیکن میرے بھائیوں ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے کہ ایک حج کرنے والا چاہتا یہ ہے کہ اس کا حج کہیں بھی کسی بھی طریقے سے اس کے اندر کوئی کمی نہ آ جائے کوئی خامی باقی نہ رہے اسی طریقے سے حج کرے جس طریقے اس کے نے نے نے اس اس کے کے نبی پیشوا رہبر جناب ابھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں بھی اسی طریقے سے حج کروں تاکہ ہمارے حج بھی حج مبرور بن جائے ہمارا حج بھی اللہ تعالیٰ قبول کر لے اس لیے معمولی معمولی چیزوں کے بارے میں بھائیوں ایک حاجی سوال کرتا ہے کہ اس کے حج کے اندر ذرا برابر کوئی کمی باقی نہ رہے یہ میرے جذبہ یہ شوق ہماری پوری زندگی کے اندر ہونی چاہیے ہماری پوری زندگی کے اندر سنت کا جذبہ معمور ہونا چاہیے ہمارے نبی کی بہت ساری سنتیں ہیں ہمارے نبی نے زندگی گزاری ہے اس طریقے سے ہمیں زندگی گزارنا ہے ہے ان سنتوں کو لازم پکڑنا یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے ہمارے نبی کا طریقہ سب سے بہتر طریقہ ہے اور سب سے بری چیز دل کے اندر نئی نئی چیزیں ہوتی ہیں بدتیں ہوتی ہیں بدتیں گمراہی ہوتی ہیں اور گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہوتی ہیں سنت کا جو راستہ ہے انسان کو جنت تک پہنچاتا ہے بدعت کا راستہ انسان کو جہنم تک پہنچاتا ہے اس لیے میرے بھائیوں جو سنت آپ نے پڑھی اور سیکھی ہے حج کے دوران جس پر آپ نے نے عمل کیا ہے اس سنت کو اپنی زندگی کے اوپر نافذ کیجیے قدم قدم پر جو آپ نے سیکھا ہے کبھی سے ضائع برباد نہ کیجیے کیونکہ توحید اور سنت کے ساتھ ہی انسان قابل مسلمان بنتا ہے ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں جس کلمے کے ذریعے سے ایک انسان مسلمان بنتا ہے اس کلمے کے اندر لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی بات نہیں کی جائے گی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جو عبادت اللہ تعالیٰ کی کریں گے وہ عبادت رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کی جائے گی اگر اس عبادت کو ہم نے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں کیا وہی بدعت کہلاتی ہے اللہ تعالیٰ اسے عمل کو قبول نہیں کرے گا لہٰذا ہمارے کلمے کے دو جد ہیں ایک میں اللہ کی کے اقرار ہے دوسرے میں اللہ اللہ کے کے صلی علیہ وسلم نبی اور رسول ہونے کی گواہی اور شہادت اور اقرار ہے لہذا دونوں چیزیں جب انسان کے اندر جمع ہوتی ہیں وہی جا کر کے کامل اور مکمل مسلمان ہوتا ہے یہ بات اللہ رب العالمین کی کیونکہ وہی خالق ہے وہی معبود حقیقی ہے اور وہی سب کا سب کی باتوں کا حقیقت میں مستحق ہے اور لیکن وہ عبادت اللہ کے بھیجے ہوئے نبی رسول جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کی جائے گی وہ عبادت جو نبی کے طریقے سے ہر کر کے ہوگی وہ عبادت بدعت کہلاتی ہے اس عبادت کو اللہ بابل کبھی قبول نہیں کرے گا لہذا یہ دوسرا پیغام ہمیں ملتا ہے اتباع سنت کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر ہماری زندگی کے ہر مرحلے کے اندر ہونا چاہیے ہمیشہ ہونا چاہیے میرے بھائیوں تیسرا درس ہمیں یہ ملتا ہے آپ نے حج کے دوران نمازوں کی پابندی کی الحمدللہ نمازوں کی پابندی کی نماز میرے بھائی اسلام کا دوسرا رکن ہے نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے آج ہمارے کتنے مسلمان بھائی ہیں جو صرف جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں باقی نمازیں نہیں پڑھتے توحید کے بعد سب سے زیادہ جس نماز جس عبادت کو اہمیت حاصل ہے وہ نماز کی اہمیت حاصل ہے سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا اگر انسان کی نماز صحیح نکل گئی سارے مراحل اس کے لیے آسان ہو جائیں گے جو نماز نہیں پڑھتا ہے ایسے آدمی کا حشر قارون کے ساتھ فرعون اور حمان کے ساتھ ہوتا ہے وہ ابن خلب کے ساتھ ہوتا ہے اللہ رب رامن قرآن کریم کے اندر وشاس فرمایا ہے کہ یہ جنتی جہنمیوں سے وار کریں گے تو ہمارے ساتھ اٹھتے تھے بیٹھتے تھے تمہارا کھانا پینا ہمارے ساتھ ہوتا تھا تو ہمارے ساتھ جنت کے اندر کیوں نہیں آئے وہ کیا کہیں گے کہ ماں سال کا کلفی سفر کس چیز نے تمہیں جہنم میں داخل کر دیا فالعلق المسلین سب سے پہلا ان کا جواب یہ ہوگا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے اللہ نے سورہ معاون کا دشا فرمایا فویل المسلین ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے اللہ دین احملا ہمسا ہوں جو بھول بھول کر کے نماز پڑھتے ہیں کبھی نماز پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھا کبھی پانچ وقت پڑھ لی کبھی چار وقت کی پڑھ لیا کبھی تین وقت پڑھ لیا اور کبھی نہیں پڑھا ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے ویل جہنم کے اندر ایک طبقہ ہے جہنم کے اندر ایک وادی ہے ایک گڈھا ہے میرے بھائیوں جو ایسے نمازیوں کے لیے بنایا گیا ہے جو کبھی کبھی نماز پڑھتے ہو کبھی نماز چھوڑ دیتے ہیں تو جو نماز کلیہ نہ پڑھتا ہو جو نماز جان بوجھ کر کے چھوڑ دیتا ہو پوری زندگی نماز نہ پڑھتا ہو صرف جمعہ کی نماز پڑھتا ہو ایسے انسان کا عالم کیا ہوگا ایسے انسان کا اثر کیا ہوگا جو نماز پڑھتے ہیں لیکن بھول بھول کر کے پڑھتے ہیں ان کے لیے جہنم کی وہی سنائی اللہ رب العالمین نے اور جو نماز بالکل یہ نہ پڑھتا ایسے آدمی کا حضر کیا ہوگا ہمارے نبی نے فرمایا ایسے آدمی کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا فرعون کے ساتھ ہوگا حمان کے ساتھ ہوگا وہ بن خلق کے ساتھ ہوگا یہ سب کے سب کفار و مشرقین کے وہ اس اور سنادید تھے یہ سب کے سب سرداران تھے یہ سارے لوگ جہنم کے اندر جائیں گے لہذا جو نماز نہ پڑھتا ہو میرے بھائی اس کا حشر کیا ہوگا آپ ذرا غور کیجیے اللہ کے سر کے زمانے میں منافقین بھی نماز پڑھا کرتے تھے ہمارے بھی ان کو اس لیے نہیں قتل کیا تھا کہ لوگ کہیں گے نمازیوں قتل کرتا ہے نبی صحابہ اپنے صحابہ ساتھیوں قتل کرتا ہے نماز پڑھنے کی وجہ سے ان کے خون کو اللہ رلال نے معاف کر دیا ہمارے نبی نے ان کو چھوڑ دیا منافق نماز پڑھا کرتے تھے آج ہم پکے سچے مسلمان ہو کر کے بھی نبوت کا نبی کے موتی ہونے کا دعوی دار ہونے کے باوجود بھی آج ہم نماز نہیں پابندی نہیں کرتے ہم نمازوں کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے ہمارا اثر کیا ہوگا بچہ یہ درس ملتا ہے کہ تم نے حج کے دوران دوران صبر کے قدم قدم پر نماز کو اس کے وقت پڑھا نماز آپ نے نہیں دائیں کی نماز برباد نہیں کی نماز اللہ رب العالمین نے صرف حج کے دوران فرض نہیں کیا نماز کا حد سے کوئی تعلق نہیں ہے نماز ایک بندہ جب بالغ ہو جاتا ہے اس کے بعد اللہ رب العالمین اس کے اوپر نماز کو فرض کر دیا ہے چاہے مرد ہو یا عورت ہے نماز اسی صورت تین صورتیں ہیں جن صورتوں میں انسان کی نماز معاف ہو سکتی ہے باقی اور کوئی صورت نہیں ہے یا تو انسان کی موت ہو جائے دنیا سے ختم ہو گیا نماز ختم ہو گئی یا تو انسان پاگل ہو جائے اس کی عقل ختم ہو جائے مجنون ہو جائے اس صورت میں سے نماز معاف ہے اور تیسری جو صورت ہے عورتوں کے لیے ہے جب ان کو حید آتا ہے نفاس آتا ہے ان ایام میں اللہ رب اللہ نے نماز ان کو لیے معاف کر دیا ہے نہ وہ نماز پڑھیں گی نہ بعد میں نماز کی قدا کریں گی باقی چوتھی کوئی شکل نہیں ہے جس شکل میں انسان کے لیے نماز معاف ہو جائے اگر انسان کے پاس عقل دماغ موجود ہے ناپاک رہتا ہے ناپاکی کے ہاتھ میں نماز پڑھنا ہے وضو نہیں کر سکتا منہ کر کے پڑھے پڑھے گا کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتا ہے بیٹھ کر کے پڑھے گا سو کر کے پڑھے گا ناپاک رہتا ہے اس کے پیشاب کے راستے سے پیشاب نکلتا رہتا ہے عورت کے راستے کے راستے سے خون نکلتا رہتا ہے یا ہمیشہ آدمی کو سلسل بول کی بیماری ہے یا خارج ہونے کی بیماری ہے یا اس کے جسم سے ہمیشہ خون نکلتا رہتا ہے لیکن اس کو بھی نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے وضو نہیں کر سکتا اس کے دوسرے لوگ وضو کرائیں گے بیٹھ کر کے پڑے گا لیٹ کر کے پڑھے گا لیکن نماز میرے بھائی کسی بھی صورت میں معاف رہی ہے دشمن سامنے ہے میدان جنگ میں ہے تو بھی آپ کو نماز پڑھنا ہے روزہ سفر میں نہیں رہ سکتے بت رکھیے بعد میں روزے کی قدا کر دیجیے لیکن نماز آپ کے سامنے دشمن ہے اگر تھوڑی سی بھی میرے بھائیوں کو تعی اور سستی ہوگی وہ دشمن مسلمانوں کا سفایا کر سکتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے بھی نے حکم دیا ہے قرآن میں اللہ رب نے حکم دیا ہے کہ ایک جماعت کافروں سے مقابلہ کرے گی دشمنوں سے اور ایک جماعت جا کر کے نماز پڑھے گی ایسی صورت میں بھی دشمن سامنے کھڑا ہے تلواروں کے ساتھ ہتھیاروں کے ساتھ اور اس طریقے سے تمام سازو لیس لیس ہو کر کے ساتھ سامان کے ساتھ لیکن پھر بھی اللہ رب نے اس وقت بھی نماز کو معاف نہیں کیا پڑھنا ہے نماز سفر میں تو بھی آپ کو پڑھنا ہے چار رکعت والی نماز دو کر کے پڑھنا لیکن نماز کسی بھی معاف نہیں میرے بھائیوں یہ مومنوں کی معراج ہے اللہ العالمین نے نماز کو فرض کیا تاکہ ہمارے گناہوں کی مخرت ہو جائے اس لیے نماز کا جو تحفہ ملا ہے آپ کو نماز جو آپ نے حج کے دوران پابندی کی ہے وہ پابندی آپ سے ہمیشہ مت لو نماز صرف حج کے دوران سفر کے دوران نہیں پڑھ پڑھی جاتی ہے بلکہ اللہ رب نماز کو آپ کے اوپر ہمیشہ کے لیے فرض کر دیا ہے ہمیشہ کے لیے نماز فرض ہو گئی ہے لہذا اس کی قدر کیجیے اس کی اہمیت کو سمجھیے نماز اپنے زندگی میں نافذ کیجیے نماز میرے بھائیوں اللہ کے سرکدی ہمارے درمیان اور غیر مسلموں کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کا فرق ہے نماز نہ پڑھے اس نے کفر کا کام کیا نماز پڑھنے والدان دینے والا آپ کو بلاتا یا الفلاح حیا الفلاح نماز کی طرف آؤ کامیابی کی طرف آؤ نماز کے اندر کامیابی ہے نماز کے اندر انسان کے لیے جنت ہے اللہ فرمان ہے کا فرمان ہے قد افلاح مومنون اللہ دین صلاح تین اور ان مومنوں کے لیے کامیابی ہے جو مومن اپنے نماز کے اندر خصور خصو کراتے ہیں نمازیوں کے لیے جنت ہے نمازیوں کے لیے کامیابی ہے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے جو اس امت کے مفسر ہیں قرآن کے خبر امت ہیں ترجمہ القرآن ہیں ان کا فرمان یہ ہے کہ قرآن کریم میں جہاں بھی اللہ رب العالمین نے الفلاح کا لفظ استعمال کیا ہے جہاں بھی اللہ رب العالمین نے کامیابی کا لفظ استعمال کیا ہے الفلاح سے مراد کامیابی سے مراد جنت کا مل جانا ہے کیونکہ اس سے بڑی کامیابی اور نہیں ہو سکتی جنت ہماری میراث ہے ہمارے دادا آدم علیہ السلام جنت کے اندر رہا کرتے تھے وہ جنت سے نکالے گئے وہ ہماری میراث ہے ہماری میراث کب ہمیں ملے گی جب ہم نبی کے طریقے کے مطابق چلیں گے سنت کے مطابق عمل کریں گے تو ہی ہمارے اندر ہوگی نماز کی پابندی کریں گے جو دین اللہ رب العالمین ہمیں بھیجا ہے اس دین پر عمل پیرا ہوں گے تب جا کر کے جنت کی وراثت ہمیں ملے گی اگر ہم اگر ہم جنت کی وراثت چاہتے ہیں جنت چاہتے ہیں میرے بھائیوں اللہ نے جو دین بھیجا ہے اس دین کے اندر پر کما حقوق انسان کو عمل کرنا ہے تو یہ کامیابی جہاں بھی قرآن کریم کی طرح آئی ہوئی ہے اس کامیابی سے مراد جنت کا حصول ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نار وہ ادخل جنت کا فقط فاض جسے جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقط فاض وہ کامیاب ہو گیا کامیابی بھی اسے مل گئی کیونکہ یہی بڑی کامیابی ایک انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے اور جنت کو پالے دنیا کی نعمتوں کا ملنا یہ کامیابی نہیں ہے دنیا میں سب سے زیادہ نعمت والے شخص کو جہنم کی ایک ڈبکی لگائی جائے گی اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا کیا تمہیں کبھی دنیا کے اندر آرام ملا تھا وہ کہے گا مجھے دنیا کے اندر کوئی آرام نہیں ملا دنیا کا سب سے زیادہ ناگ و نعمت میں پڑھنے والا انسان سب سے زیادہ مالدار انسان کو لایا جائے گا اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم نے کبھی دنیا کے اندر آرام کیا وہ کہے گا ہمیں کبھی کوئی آرام نہیں ملا اور دنیا کے اندر سب سے زیادہ فقیر اور محتاج تندرست مصیبت زدہ مارا ہوا انسان کو لایا جائے گا اللہ تعالیٰ جنت کی ایک سیر کر آئے گا اللہ تعالیٰ اسے سوال کرے گا کیا تم نے کبھی زندگی کے اندر کوئی تکلیف دائی ہے وہ کہے گا اللہ میں نے کوئی تکلیف زندگی کے اندر نہیں ساری تکلیفیں انسان بھول جائے گا جنت کی ایک سیر کرنے کی وجہ سے جنت کی خوشبو ملنے سے جنت کی ہوا مل جانے سے دنیا کی ساری پریشانیوں کو انسان بھول جائے گا یہ جنت ہے میرے بھائیوں اس کا پا جانا یہی سب سے بڑی ہماری کامیابی ہے اور جنت اسی وقت سے انسان کو ملے گی جب انسان اللہ کے سر کے بتائے ہوئے طریقے اللہ کے بھیجے ہوئے دین کے مطابق زندگی گزارتا ہے ایسے انسان کو جو ہے جنت ملتی ہے یہ ہمیں درس ملتا ہے میرے بھائی اس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ حج کے دوران دنیا کے تمام حجاز کرام ایک وقت میں ایک جگہ جاتے ہیں ان کا ایک لباس ہے ان کا ایک تلبیہ ہے ایک وقت میں سارے امار انجام دیتے ہیں یہ ہمیں اتفاق و اتحاد کا دور ہے یہ ہمیں ایک ساتھ مل کر کے رہنے کا حکم دیتا ہے ان نمل مومن رسوا مومنان مومن جہاں کہیں بھی رہنے والے ہوں وہ سب کے سب بھائی بھائی سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والے ہوں سب سے زیادہ ہمارے اندر اتحاد پیدا کرنے والی چیز ہو دین ہے میرے بھائی دین کی بنیاد پر اتفاق و اتحاد یہ ہمیں درد دیتا ہے حج کا یہ مہینہ یہ حج کرنے کر یہ حج ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ آپس میں مل جل کر کے رہو آپس میں اختلاف نہ کرو آپس میں محبت کرو آپس میں مل جل کر کے رہو پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر جو ہے ان حقوق کو ادا کرتے ہوئے سب مل جل کر کے رہو آپس میں اختلاف نہ کرو اگر اصلاح کرو گے تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی اور تمہارا کوئی نام و نشان نہیں باقی رہے گا جب تک تمہارے اندر طاقت ہے جب تک اتفاق کو اتحاد ہے دشمنان بھی تمہارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے وہ بھی تمہیں کچھ نہیں کر سکتے لہٰذا یہ حج میرے بھائیوں اتفاق و اتحاد کا نظر دیتا ہے کہ توحید کے نام پر سنت کے نام پر اللہ کے بھیجے ہوئے دین کے نام پر جو اتفاق و اتحاد ہوگا اسی کے اندر برکت ہوگی اور اسی اتفاق و اتحاد کی وجہ سے ہمارے اندر کامیابی آئے گی طاقت آئے گی اور دشمن ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا یہ سب سے اہم درس ملتا ہے اتفاق و اتحاد کا جو لوگ حد کرنے گئے تھے ان کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں جیسے جیسے اسلام کے اندر انسان کی عمر بڑھتی جاتی ذمہ داریاں بڑھتی جاتی ہیں چھ سات سال کا بچہ ہوا اسے نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے گا دس سال کا بچہ ہو گیا نماز نہیں پڑھے گا اسے مارا جائے گا بچہ بالغ ہو گیا بالغ ہونے کے بعد نماز فرد ہو گئی جیسے جیسے انسان بڑھتا جاتا عمر اس کی ذمہ داریاں بڑھتی جاتی ہیں آپ کو اللہ نے توفیق دی حج کرنے کی آپ نے حج کر لیا آپ کو ایک اسٹیٹس مل گیا ہے ایک ٹائٹل حاجی کا مل گیا آپ کو لہذا اگر آپ نے کوئی غلطی کی آپ نے کوئی گناہ کیا لوگ حج کو بدنام کریں گے آپ کو بدنام کریں گے لہٰذا حجاج کرام جن کو اللہ نے حج کی سعادت سے بحرامند کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خوف کھائیں پھونک پھونک کر کے قدم اٹھائیں ان کی زندگی دوسروں کے لیے آئیڈل ہونی چاہیے ان کی زندگی دوسروں کے لیے نمونہ ہونا چاہیے ایسا کام نہ کریں جو قرآن و سنت کے حدیث کے خلاف ہو اس لیے کہ اگر ایسا کریں گے تو اس طریقے سے وہ دنیا کے سامنے بدنام ہوں گے یہ سارے دروس ہیں اور بھی ہمیں دروس ملتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق میں حضرت امین بارک اللہ علیہ وقت عدیم فرقاندیم ونافان ویاکم بلاۃ الدکل حکیم ان تعالیٰ جواد الکریم مرکم الرحیم